اس سلسلے میں جو ہے ہمارے اس اسم مقدس کے فرماتے ہیں بہت زیادہ فیض و برکات ہے خاص طور پر جو ہے کتاب و سلمانی میں جو قدیم تاویزات کی کتاب اس میں انہوں نے کہا یہ اسم مقدس چار مقاصد کے لیے زیادہ تر استعمال ہوتی ہے اس میں چار خاص خاصیتیں ہیں پہلا فرمایا فراغت معاش کے لیے معاشی تنگی ہو تو اس سے نجات پانے کے لیے اس رزق میں وسعت کے لیے دوسرا برآمدن حاجات حاجہ ہر کے حاجت بڑھانے کے لیے تیسرا جو ہے محبوس جو آدمی جیل میں بننے وہاں سے جلدی نکلنے کے لیے چوتھا جو ہے چشم پوشی ظالموں سے تو جس میں ان سب کے لیے پہلے ایک سب کے لیے ایک مجموعی ایک عمل ہے جو آپ نے کرنا ہے پھر ہر ایک میں ایک الگ وظیفہ ہے وہ پڑھا پہلا کام جو چاروں عمل کے لیے کرنا ہے وہ یہ ہے سب سے پہلے جو ہے جب اس عمل کا ارادہ ہو ان چاروں میں سے کسی بھی مقصد کے لیے تو لباس طاہرہ و پاکزہ پہنے صاف ستھرا دہیا ہاں جی؟ اور جو نش عمل کی جگہ پاک صاف ہو ہاں جی اور اس وقت جو ہے اس مذکور کو پاک صاف جگہ پر بیٹھ کر اسی یا لطیف کو جو ہے ایک ہزار جو ہے ہاں جی چھ سو اکتالیس ایک ہزار چھ سو اکتالیس بار پڑھیں جی اور اس کے بعد جو ہے ایک سو انیس بار ابھی ایک آیت کریمہ جو بتایا اللہ لطیف یہ جو یہ تو جو یہ آیتیں مختلف ہیں غریض یعنی، کے لیے تو یہ عمل ہے ورنہ جو ہے دوسرے موضوعات کے لیے الگ آیت ہے پھر جس سے متعلق جو ہے وہ آیت بھی پڑھ لیں اسی طرح چاروں تصورات چاروں عمل کریں تو ان میں سے پہلا آپ کو بتایا رزق میں برکت کے لیے ہاں جی حدیث نے جو تنگی ہے اس سے نجات پانے کے لیے اس کے لیے اللہ آپ کو بتا دیا کسی سے مقدہ یا لطیف کو جو ہے آپ نے ایک ہزار چھ سو اکتالیس مرتبہ پڑھنا ہے پھر ایک سو انیس مرتبہ اس آیت کو پڑھنا اللہ لطیف میں بعد یہ شاہ قابل عزیز کو اس کے بعد اس آخر میں اس آیت کو ایک دفعہ پڑھو یا تین چار دفعہ کی مزید وہ آیت جو دعائی ہے اللہ من نیا سلوکا انتر زخن رسکن

من غیر تعاون والا بدن میں کسی جو ہے تھکاوٹ اور اور مشکلات کے بدن کسی مشکلات اور جو ہے تھکا دینے والی کوششوں کے بے شک تو ہر چیز پر قدرہ رکھتا ہے اس دعا کو آخر میں پڑھنا ہے اس کے علاوہ بھی آپ پھر اپنے بلتی زبان میں اردو زبان میں جس زبان میں آپ دعا کر سکتے ہیں آپ نے کہنا ہے رزق کے اللہ کے حضر میں جتنے عزیزی سے دعا کرتے ہیں کہو سید شکر میں جا کے خوف گر گرا ہو اللہ کے حضور میں تو اللہ سنے گا آپ کی دعا دوسرا عمل جو ہے اگر دوسرا عمل ہاں جی اگر عمل واسطے برآمدن حاجات کے ہوں آپ کی کوئی بھی حاجت ہے نیک حاجتیں ہیں اس کو پورا ہونے کے لیے آپ نے پڑھنا ہو تو فرماتے ہیں بعد ذکر یعنی یا لطیف جو ہے اس مقدر یا لطیف کو ایک ہزار ہاں جی چھ سو اکتالیس مرتبہ پڑھنے کے بعد ہاں جی قواعد جو ہے آیت قواعد حاجت جو ہے ایک سو انیس مرتبہ پڑھیں وہ آیا کیا ہے وہ ایک سو انیس مرتبہ شاید کو پڑھنے وہ آیت یہ ہے من خلق وهو لطیف الخبیر یہ سورہ ملک کے ہے من خلق واہ لطیف الخبیر ہاں جی، یہ آیت پڑیں اللہ فرماتے ہیں کیا جو ہے وہ ذات جو ہاں جس جی، نے سب کو پیدا کیا ہے اسے اپنے محلوق کے بارے میں پتہ نہیں ہے وہ لطیف الخبیر اور وہ نہایت مہربان اور باخبر ذات ہے اور یہ دعا پڑھے اس کے بعد اللہ مقص حاجت کل شین قدیر اے اللہ تو میرے ہر نیک حاجت کو اور اس مخصوص حاجت کو تو پورا کرے بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے تو اس حاجت میں اور کچھ بھی پر کسی کو نوکری کا مسئلہ ہے یا کس گھروں میں جو ہے بیٹی کی شادی نہیں ہو رہا وہ پریشانی ہے ہاں گھر میں جو لڑکے جو ہے ماں باپ کے ماں بردار نہیں ہے یہ پریشانی ہے جو بھی آپ کو گھر میں پریشانی ہے خاص طور پر جو لڑکیوں کی شادی کی پریشانی ہے وہ اس عمل کو کر کے اللہ کے درگاہ میں خوب گر گڑائیں تو اللہ تعالیٰ ان شاء اللہ اس پر لطف فرمائے پر کرم فرمائے گا اور اس کی مشکلات کو آسان کرے گا تیسرا عمل یہ ہے اگر عمل جو ہے خلاصی محبوس کے لیے ہو یعنی ایک آدمی جیل میں پھنسا ہوا ہے آپ کے دوستوں میں سے رشتے داروں میں سے اس کو جیل سے نجات کے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے تو فرماتے ہیں بعد ذکر یا لطیف اسی یا لطیف کے مقدس کو ایک ہزار چھ سو اکتالیس مرتبہ پڑھنے کے بعد آیت خلاصی محبوس کی تلاوت کریں وہ آیت جس کے پڑھنے سے انسان کو جیل سے نجات ملتی ہے اس آیت کو بنے اور شاید کبھی ایک سو انیس مرتبہ پڑھنے وہ آیت کیا وہ آیت وہ آیت حضرت یوسف علیہ السلام نے پڑھا تھا کہ ان ربی لطیف علم شاہ انعلیم الحکیم سر یوسف کیا نمبر سو ہے ہاں جی سر یوسف کیا نمبر سو ہی شاید کو پڑھنے کا حکم ہے یہ جو ہے یہ جیل سے چھٹکارے کے لئے ہاں جی، رب لطیف علامیہ شاہ ان الحکیم تو یہ لطیف ایک ہزار چھ سو اکتالیس اس کے بعد ایک سو انیس مرتبہ یہ آیت پڑھیں ان رب لطیف ان العالم الحکیم اور اس کے بعد جو ہے آپ جو بھی آپ کے دل دماغ میں دعائیں آتی ہیں آج ماں علیہ السلام کو قرآن پاک جن چیزوں کو آپ دل کریں وہ صلاح دے کر اللہ تعالیٰ کے درگاہ میں اپنے مشکل کے لیے اس محبوس اس جیل میں جو بندہ پھنسا ہو اس کے نجات کے لیے دعا کریں چوتھی چیز جو اگر عمل واسطے چشم پوشی ظالم کے لو ایک ظالم آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے آپ کو پکڑنے کے لیے ہاں جی آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے اس سے جو ہے اس کی اشاع سے بچنے کے لیے کہ وہ آپ اس کے ہاتھوں نہ پھنسیں اور اسے آپ نظر نہ آ جائیں تو ویسے چشم پوشی ظالم کے لیے ہو ظالم کے لیے ہو تو اس عمل کو تو بعد اس مذکور یعنی لطیف اس مقدس کو ایک ہزار چھ سو اکتالیس مرتبہ پڑھنے کے بعد اس آیت کو پڑھیں یعنی اس آیت کو بھی آپ نے وہی تعداد میں پڑھنا ہے ایک سو انیس مرتبہ پڑھنا ہے لا تدریک الافسار وہ یدریک الافسار وہ لطیف الخبی یعنی اس آیت کو بھی جو ہے آپ نے ایک سو انیس دفعہ پڑھنا ہے تو اس آیت کو جو ہے یہ سورہ یہ انعام کے آج نمبر ایک سو تین ہے ہاں جی اس آیت کو آپ نے پڑھنا ہے اس کو ایک سو انیس پڑھنا پڑھنا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور میں آپ جی بھر کے دعا کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس مشکل سے نجات دے گا تو یہ جو ہے اس مقدس کے جو چار مختلف عمل ہیں ہاں جی مختلف حاجات کے لیے اور یہ کتاب حضر سلمانی کے صفحہ نمبر ایک سو چون پہ ہے ہاں جی صفحہ نمبر ایک سو چون پہ ہے اس کے علاوہ یہ کتاب حض سلمان کی صفحہ نمبر ایک سو چون پر علامہ ربی کے جو ہے مجربات تحریر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ سم جلیل القدر جس کی برکت جو ہے ظاہر اور فضل اس کا مشتحر مشہور ہے اور اس کے سبب سے دعائیں بہت جلد مستجاب ہوتی ہیں اور اس کے عزیز کے عجیب و غریب خواص ہیں دربارۂ حصول رزق خزائی حاجت سے قربات مشکلات سے نکلنے کے لیے و شعبات مشکلات پریشانیوں سے نکلنے کے لیے دف ظالمین ظالموں کے شر سے بچنے کے لیے اور دربارہ ان کی ہلاکت کے ظالم کے ہلاکت کے بارے میں اور اس اور اور سوائے اس کے فوائد بہت ہیں ان کے علاوہ اور بھی بہت سے فوائد ہیں اور علماء اور اولیاء نے بھی نسبت بات چیز کے جو متعلق اس لطیف سے ہیں کلام کیا ہے اور ہر ایک نے اس اسم اس میں سے علاقہ دل اپنے حال اور اپنے مراتب مقام کے ذکر کیا ہے وہی کہ اس اسم کے بہت سے خصوصیات خاص طور فرمایا جو ہے اس میں جو ہے یعنی دربارۂ حصول عیض قزائے حاجات ہاں جی حاجتوں پورا کرنے کے لیے کوئی شائش کاروبار سوگات مشکلات پریشانیوں سے نکلنے کے لیے ظالموں کے شر سے بچنے کے لیے اور ظالم کے ہلاکت کے لیے ہاں جی اور اس کے علاوہ اور بہت سے فوجات ورکات یہ سے مقدس کے ہیں یہ مختصر جامع جو ہے نقطہ جو ہے علامہ دیربی کے حوالے سے کتاب حضر سلامی میں کی صفحہ نمبر اسے ایک سو چون بھی نقل کیا ہے تو اس کے درس میں ہم یہ اتفاق کرتے ہیں اس کے علاوہ ایک درس اور اس سے مقدس کے ہیں